ابو حسین نے ابو وائل سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے صفین میں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے اپنے دین کے مقابلے میں اپنی رائے پر الزام دھرو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے دن میں نے خود کو اس حالت میں دیکھا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر سکتا تو حاشا وکلّہ رد کر دیتا لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس کے کونے کو مضبوط نہیں کر پاتے کہ ہمارے سامنے اس کا دوسرا کونا کھل جاتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھتیس